عبد الکریم جرزی نے خبر دی انہیں عبداللہ بن حارث کے غلام مقسم نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ لا یستوی قائدون من المؤمنین سے اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو بدر میں شریک تھے اور جنہوں نے بلا کسی عذر کے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پچانوے